الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده बरहा نہیں پتا میں اللہ اللہ آتے جو پتا نو کی روح پتا اللہ پاک کا مینارا جوان اور بی بی اور فرمات کے جو بھی بروجان کو ہمیں آپ کا بی بی کے جو درد پتا دوبارہ جوان کو مسلم فرمانا اللہ پاک ڈوبیا تو اللہ پاک کی بھی چیزاں بنا کر کہ مصیبت روچا نہیں ٹوکا بس تو میں نے اللہ ہرا یاد دکھا کہ اللہ ہرا یاد کر کے بلا نہیں گمے بنایا کی جی فرمائے مجھے ہر کے یاد رتے روز مصیبت نیت ہوا دے وہ تھی خوشحالی روٹے کار تو حضرت عیوب عیوب علیہ علیہ السلام السلام و اللہ اللہ دوبارہ پوری آج مال واپس ہوتا کی موتی رحمت اور ہمیں اڑا موتی نیتی یہ تو حضرت عیوب علیہ السلام اور اللہ پاک دینے آیا تھی تو کا کہ اسماعیل ادریس اور کل من الصابرین یہ یہ دو دو صبر صبر کرو کرو بچے نو اللہ پاک اذا جب جب نامہ کی کی کہ منیت بنائیں نیٹی بندہ مفسرین فرمائنا کہ بنائیں اللہ کی دورتی بھی پیغمبری نبی لیکن چند مفسرین نے ہمیں بارہ بھی رائے کہ پیغمبری ہوتا برحال کتاب آئی کا واضح واقعہ لکھتا کہ واضح واقعہ بعد واقع علی میں ایمان افروز واقعے میں دوستا توجہ طرح قرآن شریف واقعہ کا دور ملا ہے کہ اما واقعہ کے قرآن شریف میں چند خاص نہ تو مدد واقعہ لہذا یہ واقعہ نے روکا مریضی واسطہ بے انتہا ایمان افروز کے جسم حضرت یسا علیہ السلام وقتی کے پیر بود وقتی کے بالکل معاجر حضرت و و سلامہ یک ہوتی دربار چکا فرمائے من پیر عاجز ہو لہذا موتی جان نشین ادارہ ٹوٹی کہ منی جلدی بھی بیوی منی نشین بھی بھی لیکن ماں ہما مردواروں کی جان نشین کیا یہ تو بھی بھی ماں یک گئی چاہیے ہر وقت ہے آگوشت بھی بھی نیچے کہ ہر وقت چھپا عبادت گزار میں بھی پوری چھپ موت پورے روز روشن میں بھی آرا گھستا کدی میں دار میں تو دیوا نے ایک مرد عبادت جب ساری مرتبہ بھی نظام حصہ جب ساری مرتبہ بچہ بھی نہیں آ رہا تو دور آ رہا ملانے بڑے دور نظر حضرت یتا دومی اونچا بلا فرمائے کہ کے بڑی جان نشین بھی آئی تو کائیر سے خوبی ماں بے ماں بدا بھی مرد پاس تو حضرت یتا سوٹا جس کے نبی آپ نے نزدیک کا وقتی کی نزدیک کا جس دیکھو تو واقعی سے خوبیانی مالک ہے اس نے بالکل میں اس سے خوبیانی الحمدللہ مالک ہوں تو ہر وقت روچا روچ گئے مجھے الحمدللہ تو ہر وقت پوری شب عبادت کرے مجھے الحمدللہ ترہ غصہ قدی ہے

انما شدید الذي يملك نفسه عند غضب پہلوان پہلوان اما اما کے غصہ غصہ کنٹرول کا پر تو حضرت یسا علیہ السلام ٹھیک ہے بڑا چیزیں اونچا بعد دن کی جان نشینی واسطہ شیطانا ابلیس راینا اللہ جب اجازت طلب خود کہ یا اللہ مکمل طور پر غصہ دلائیں تو منا اجازت دے دے اللہ رب العزت اڈلی سارا اجازت دا کہ جی کے دوسرے را غصہ دلائے تو شیطان وہ بھی شیطان ہی سچے مر تمہارا جمع کو وہ کیا پارٹی مر تمہارا جمع کو گشتی شمے ذمہ داری ہم کے تر شما کیا اشارہ کا کہ ذلکف لا را غصہ بھی دلائے نہیں ذلکف لے سرا اچھے کار بھی کر جا رہا غصہ بھی تو مردمہ آئیے گوشت کی شرح غصہ نہیں مجھ خوب آسمان تر چاہ رہا جیا کہ ہر انسان آ وزی نزدیکی شیطان ہستے تو آنا جستی کو آنگٹ کے غصہ ہی نے کوشش مکہ ہی مرتے غصہ طرح کوشش میں چون غصہ دلائے تھا کوشش میں ہر طریقہ اور میں استعمال ہوتا کہ مردار غصہ میں لیکن غصہ ہی دے اور منی عزیزہ یاد پکر یا گپی کہ غصہ انسان بازی نیچی تباہ کر انچی انچی غصہ مردمارت کو تک باہ غصہ انسان کفری کلمات استعمال تک کا شیطان روا ظالمی کہ انسان مجبور کرتی غصہ اسے اللہ خلاف کفری کا بار گپ کی جب نماز بھی دینداری بھی بھی مردمی اور اس سے اچھی کہ کیا گپارہ خوب کرا آ گپارہ سے عمارت کے خارج کرا تو غصہ کنٹرول کرا کہ بڑا احسان ہے زبح اللہ نہ بچ گئی منی ہے وقتی صاحب یسا ہم نشین نشین نہ نہ جان یہ مارا تو آئی کو چار تھی واقعی سچی روز روچہ روچک واقعی سچی شب پہ لا رہے سجی شب عبادت کا سوہر جی وقتی نماز کا وقت دی تو میں چونپ کی کہ آ ہاں مردار غصہ بھی تو واجہ کیلے ٹیمبا واجہ وقت کے ٹیمبا خراب لکھا یہ وقت کے ٹیم کے خراب بھی پتہ شفا عبادت کو تک پتہ بھی کب بھی ختم بھی شفا عبادت کو تک صاف جاری انسان آ رہا واقع ضرورت تھی وہ جان میں نو صبح آتا انسان تھکاوٹ ہے دور کرو کوئی چیز ہوا بھی اور اللہ پاک فرمانی واقع ضروری انسان واسطہ تو صاف جاری کب تک بھائی بھی ہوا بھی سب رکھتے اور ہوا چوکا دروازے ہمارا کار کی پیتے کو مل لگی ہے تو ساری چونکہ کب تک کیا ہوا کیا ہوا بھی چوکا چھ پاس کو کہ بیا مرتبہ تک ضرورت مند تھی پیری کما سے آ تھی وہ تو ملنا گی اسی لوٹانے تھی وقتی کی بہار کو بنا لمبا چوڑا دروکوں اترو کی چوری کو کہ بڑا خاندانہ در بدر پریشان میں سرا مصیبت ہوتا منی حق وارتا حقافہ لمبا چھوڑا جائے پورے کو تاکہ تو بھی نماز یعنی اثر کو داخل کو پورے ختم کو اما سورا اللہ پاک کا نماز باؤ تو پورے واپ خراب کو واپ کے طرح شبہ آ جا رہے عبادت کرے گی پوری شب بیدار کو کی

اونچا واوا نے سی مروچی بنا واجے دے ٹیم میں اور وابا نے لگائیں تھی

لہذا جو کم بھی دروچ میں کتار وابا نہیں لگائے اور میں تو جو کم بھی بالکل ہے دروازے کہ کے کی بیما نہیں لگے نہیں کیا جس کے دکھ دروازے دفعہ نوشان جگہ ہٹ جائیں گے روشے جانے بھی لوگ کا پولیس وقت کے روشے جانے بھی پولیس نیو درواز کا واجہ ٹیک ہوا میں پاس نے آخری جام بنی تھی مالی سوئی تھا جو کچھ دروازے تو چکو جا کے لیے دروازہ بند ہے تو شیطان مغرور ہے گشتی بالکل میں شیطان ہوں کے میں کس طرح محنت کر لگا ہوں کس طرح میں غصہ بھی دلائیں تاکہ بنائیں نعمت بنائیں ہبا جان نشینیاں چی بدائے ہم نشینیاں چی اللہ ترا آئیو منا بلے دیر اچھی منی کوششا کہ تو کوشش میں کرگاؤں ترا غصہ نہیں آگائے نو اللہ پاک فرمانی دل کفلا بچار وقتی کہ حضرت یسا علیہ السلام میں دیمہ اوٹی گم پی جا واجی اوٹی گم پی گم کو سیر اوٹ تک مرتا رہا غصہ نیا سیر اوٹ تک مرتے واپ خراب ہو لیکن ان چکا بھی غصہ ہی نیا اور ان چکا بھی سہری گم پی غصہ ہی گم پی واضح استعمال نہ کو نو اللہ پاک قیامت تک حضرت لا قرآن چھوٹا جاگا تھا اللہ پاک فرمائے کہ تو نے بہترین مر دیا تو نے شر مر دیا کہ تو نے عبادت گزاریا اور چیوڑا میرے اللہ سرا اونچا اونچا وہ شپا عبادت لکھو اور ایک تھوڑا مردہ حالانکہ غصہ ہی گپ بتا غصہ ہی وہ تھا کہاں جارگلگی کا تھا لیکن واجہ حسن تو اللہ پاکا مفسرین فرمانا چھوی انعام اچھی حضرت حضرت یسا کی بات سلکتلا پیغمبر بنائے بڑی اسرائیل اس طرح اللہ پاک پاکا پیغمبری نصیب کو اچھی بلائی اللہ پاکا عزت و سعادت دا تو بنی عزیزہ اللہ پاک میں کس طرح بیان کر گا ہے اشاری مقصد ہی نہیں کہ من تو بھول بدارہ ختم اسی مقصد ہم اسی کہ اللہ رب العزت منا اترا ایشانی سمجھ نصیب کا جو اللہ پاک سے بھی جو واقعہ بیان کر گا اللہ پاک فرمانی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساری مردوں کے رب بیان کیتا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام آ رہا کہ بڑا وہ پریشان کو اور کہ بڑا میرے اللہ پاک اپنا ایو اور کا پریشانی کی نجات دا قرآن فرمانی وزن نون اذ ذهب حضرت یونس علیہ السلام و سلام قصہ مردمان اتیما بیان سے کرے کہ حضرت یونس علیہ السلام و سلام وقتی کے وقتی کو مارا شہر دین وائے سرے کو مارا تبلیغ کا نگائیں دینے نے بگا توار کا نگائیں لیکن حضرت یونس علیہ السلام و سلام قوم اس وڑا پیغمبر اٹھی کا پیغمبر جارہ کا تیار نہیں حضرت یونس علیہ السلام و سلام و سکام لیکن ہمارا کوئی تبدیلی نہیں تو حضرت یونس علیہ السلام و سلام وسیع کے وسیع قوم آ خوشی کہ اللہ ہمارا پوچھتا سمے سرا نو عذاب آ اور واقعی اللہ علی کا پوچھتا کہ قوم آ رہا بہت سمے سرا کسی عظیم عذاب کے اللہ یہ عذاب سمے سرا نازل ہوا نو پلا روچا جا سمے سرا عذاب کے تو وقت کو کوما غم نظر اور عذاب غم پہ پور پورتارے کا باوجود جی قوم سربت نہ تو حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو غصہ ہو بغیر کا خدا حکمہ بغیر کا اللہ

ماتارا چوکھا جدا کو کسانی چھوکا چا ماتا جدا کو بسانا چا کھانا جدا کو اور الگ الگ کو چھتا چھتا جب بنائی جنگل یہ ٹوکا جنگل ٹوکا صاف دائرے ننو تھی ماتے واسطہ گری صاف دائرے کہ ننو کو ماتے واسطہ گری

تو حضرت یونس علیہ السلام والسلام آرہ معلوم نہیں کہ منی قوم توبہ کار ہوتا منی قوم آبودا توبہ پتا اے وڑا معلوم نہیں تو حضرت یونس علیہ السلام والسلام جو یک دریائیا لوٹے مئی ملکہ کی درکائیں وقتی کے دریائی لان کا سوال دو قرآن فرمائنی مختصری کی کہ دریائی چکا لان کی نشو ہما ملک قانون نے مطابقہ گشتی زنا یا گناہ ہوتی واضح کارا تھی دکا کہ مکی دریائی چکا لان چنر ہو گائیں

بحر اخترا کی کی ایک ماں ماں یہ سے گمات اور یونس علیہ یوروسلام و یونس اندر چین مائی شد وقتی کے روچ روز یونس علیہ السلام آئی سلامہ تو تہاریاں بھی چونکہ مصیبت طرح مصیبت دریا تہاری مائیے لاپے گرمی حضرت یونس علیہ السلام اور پریشان کو تو دریائے مائیے لاپے ٹھوکر مائیا گوئی چکر نہیں مل تو دریائے لاپے بات ضرورت بات نہیں من تو گڑ گڑا کر اللہ کے رب بگے ہوا کہ جب تک گروت مبی اللہ پاک رحمت کدی متوجہ ببا بائے ہر انسان اللہ خوفا چی اللہ ترتا چی وطارہ گروا جنہوں بھی ماحول پیدا کرتا کہ اللہ ہے سے بگڑی بگری انشاءاللہ اللہ ہے فرصہ تھی گروات کی مرد میں اللہ پاک مشکل حال کا آخری میں ایک واقعہ گھوما بیان ہے ان کی پذیر گئی وہ بھی یک واقعہ کی میرا یاد ہے انشاءاللہ یہ واقعہ ہم مریض کی واسطہ بعد سبق آموز واقعہ فرمانا یک بلائے گزر کی فراموش ہوتا لیکن یک بلائے گزر کے واقع اللہ ولی اللہ پوس کے واقعہ کی اور کے واجارا یعنی کہ و انتظام کر خوش نگر سر نہیں سکے وہ تو تو مردمان بواری نہیں تو تو تو فرمائی تھی قرآن کا ہمیں کہ مردمان شما اللہ گرا گڑ گڑا کر گوا نکلے تاکہ اللہ تمہیں مدد نہ لہذا بچی گروگی معقول میں برائے رکھوں کی

ٹھیک رو یک مرضی بلا ٹیلا ٹیلا جلدی پر آ یہ یہ کا الوائی الوائی رضا کہ بھی گل پوچھو مرید ہے ہے جس کو والے مسئلہ تمہارا عجیب ہی کم پیا تو الوائی کی چھپ کے ذرا در کو نہیں تھا اور نہ ہوا خوشی نہ کب حرام پوری نہیں من لوٹت کے قرآن آیا کے طرح عمل کی حقیقت بھی تو حقیقت گرو کیا ہو گیا اللہ کی مدد کا آیا اللہ اللہ جو روح سے مارا نام نہ دے گا من کے میں کمیاں تو یا کے لوٹے خوشی شاعر آبی کمال پتا منظر منظر کشیا ہو گیری سکے نونو مگری ماں تارا کجا کی ہوگا نظام مروچی پریشان آئیے وجہ کمیشی کہ اللہ واسطہ بنی کو صدا کرنے آیا عزیزہ بلائیں کمی من یا تو میں درسانی تو کا اللہ واسطہ گروا گا رہا ان کی عادت بھی بنائے بنا لے ان شاء تو اللہ واسطہ گروا اللہ بنی فری مشکلہ حل ہوگا اور آخری دیکھیں